وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو